شہزادہ دور دراز فارس میں ایک دریا کے ساحل پر ایک بھیک منگا ادھر ادھر تھا اچانک دریا سکڑ گیا تھا اور پیچھے چھوڑ گیا تھا بہت سا کیچڑ سکڑتے ہوئے دریا کی وجہ سے شاید کچھ مچھلیاں جو پیچھے رہ گئی ہوں انہیں بھیک منگا تلاشتا تھا اگر میرا مقدر اچھا ہے تو آج مجھے دو دو مچھلیاں ملیں گی یا شاید تین بھی یہ کتنا بڑا اور چمکتا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس پتھر کو بیچ کر میں کتنی مرتبہ کھانا کھا سکتا ہوں بک منگا اپنے دوست کے پاس بھاگا جو شاہی باورچی خانے میں شاہ کا ملازم تھا تمہیں یہ کہاں ملا ساحل پر سنو میرے دوست تم نے میری بہت مدد کی ہے میرے خیال سے اب تم مجھے مفت کا کھانا نہیں کھلا سکتے تمہارے اندازے سے یہ پتھر میرے لیے کتنے دنوں تک کھانے کا انتظام کر سکتا ہے پتھر یہ یاقوت ہے احمق یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے اسے فوراً شاہ کے پاس لے کر جاؤ اور سنو اس یاقوت کے بدلے دو بڑے گھڑے سونے سے بھرے مانگنا دو بڑے گھڑے ہاں اس سے نیچے کچھ نہیں تم سمجھ رہے ہو نا بھک منگے نے اپنے دوست کا مشورہ مانا اور شاہ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا شاہ حیرت زدہ ہو گیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا یاقوت نہیں دیکھا تھا اس یاقوت کے ایوج میں میں تمہیں تین سونے سے بھرے گھڑے دوں گا کیا یہ مناسب ہوگا ہاں۔ تین سونے کے گھڑے حضور یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے بکھ منگے نے اپنے تین سونے سے بھرے گھڑے لیے اور وہاں سے رخصت ہوا <laughs> یہ بہت بیش قیمت ہے میں یہ اپنی بیٹی کی اٹھارہویں سالگرہ پر اسے دوں گا مجھے یقین ہے اس کے لیے یہ بہت خوش نصیبی کا باعث ہوگا اس نے ایک بہت بڑے بکسے میں یہ پتھر رکھ دیا اور اس میں ایک بڑا سا تالا لگا کر سیل بند کر دیا اپنی بیٹی کی اٹھارویں سال کے دن شاہ وہ یاقوت لینے گیا جیسے ہی اس نے بکسے کا تالا کھولا تم کون ہو حضور میں پہرے داروں چور تم نے میرا بیش قیمتی یاقوت چرایا ہے اسی وقت وہ میرے حوالے کرو حضور ایسا کون سا چور ہوگا جو یاقوت چرائے گا اور اس کے بدلے خود کو بکسے میں ہی بند کر لے گا لیکن آپ کا یاقوت گم ہو گیا ہے اور یہ حقیقت ہے میں آپ کا یاقوت واپس نہیں لا سکتا میں اس کی جگہ یہاں موجود ہوں میں یاقوت شہزادہ ہوں اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ مت پوچھیں کہ یہ سب کیسے ہوا یاقوت شہزادہ تم ایک چور ہو تم سوچتے ہو کہ یہ اتنا آسان ہے میں اپنا بیش قیمت یاقوت کھو دیتا ہوں اور اپنے بکسے میں ایک آدمی کو پاتا ہوں اور مجھے یہ پوچھنے کی اجازت نہیں کی یہ کیسے ہوا یہ درست ہے میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں حضور پر چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اگر یہ مسئلہ ہے تو تم میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑتے کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بکسے میں اپنے محل میں پایا ہے تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا اب تم میرے خادم ہو ہاں حضور شاہ یا کچھ شہزادے کو سزائے موت دینا چاہتا تھا پر وہ نہ دے سکا شہزادے کی گہری نیلی آنکھیں اور اس کی سائستہ آواز شاہ کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی پر اپنا بیش قیمتی یاقوت گوا کر وہ ابھی بھی غصے میں تھا شاہ نے شہزادے کو حقیر کاموں میں لگا دیا جیسے باغبانی کرنا محل کی صفائی وغیرہ پر شہزادے نے کبھی شکایت نہیں کی دراصل اس نے ہر کام کا معقول استعمال کیا اور اسے شہزادی کے قریب پہنچنے کا باعث بنایا وہ اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار تھا وہ چور اس کی جرت کیسی ہوئی میری چوری کرنے کی اوہ, میں اس کی بابت کیا کروں رکو میرے پاس ایک تجویز ہے اگلے دن اس نے شہزادے کو طلب کیا سنو فارس کے ساگر میں ایک ڈریگن رہتا ہے وہ کئی مہینوں سے ہمارے سارے جہاز ڈبا رہا ہے اس سے ہماری تجارت پر بہت ہی سنجیدہ اثر ہوا ہے میری تلوار لو اور اس ڈرائیگن کو شکست دو یہ ایک حکم ہے یہ یہ کیا تو تو پاگل پن ہے ہاں وہی جو آپ کا حکم ہو حضور پر مجھے ایک بانسری کی ضرورت ہوگی میں اسے بجاؤں گا اس ڈریگن کو سمندر سے نکال کر جنگل میں لے جانے کے لیے ٹھیک ہے پر اس سے تمہاری مدد نہیں ہوگی وہ زمین پر بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کی سمندر میں پر یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں آپ کا حکم بجا لا سکتا ہوں حضور میں سمندر میں پاؤ نہیں رکھ سکتا شاہ راضی ہو گیا سمندر میں پاؤں نہیں رکھ سکتا <laughs> یہ کس طرح کا شہزادہ میں اپنی کشتی لی اور جنگل میں پہنچا وہ سمندر کے بیچوں بیچ اس خالی زمین پر پہنچا اور اس نے تیاری کی ڈریگن کو پانی سے باہر بلانے کی زمین لرز گئی جب ڈریگن قریب آیا جب ہوا میں گرما ہٹانے لگی تو شہزادہ سمجھ گیا کہ ڈریگن قریب ہے ڈریگن پوری طاقت سے نازل ہوا اور شہزادہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنے ہاتھ کو تیز رفتار سے گھمایا میں تمہاری جان بخش دوں گا پر مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم کوئی اور جہاز نہیں ڈبو گے یا پھر کسی کو بھی کبھی بھی تکلیف نہیں دو گے یا کچھ شہزادہ محل میں واپس آیا ہر کوئی اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا حضور آپ نے جو کہا تھا میں نے وہ کر دیا ڈریگن کبھی واپس نہیں آئے گا تم ایک جاباز شہزادے ہو میں تم سے بہت متاثر ہوا بیٹا ہاں، مجھے اب تم پر اعتبار ہے مجھے اس کا علم نہیں کہ تم کون ہو یا تم کہاں سے آئے ہو پر میں تمہاری اس خواہش کا احترام کروں گا اور تم سے یہ پرشن کبھی نہیں پوچھوں گا مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تمہاری تمنا پوری کی جائے گی حضور مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے آپ کی اجازت سے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گی <laughs> تم نے مجھے پہلے ہی اپنی بہادری سے جیت لیا ہے اگر وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو میری کیا بسات کی میں کچھ کہوں شاہ کی بیٹی بھی شہزادے سے اتنی ہی متاثر ہوئی تھی وہ فوراً ہی اس سے نکاح کرنے کو راضی ہو گئی شہزادی ایک بہت ہی نیک خاتون تھی وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی ان دونوں نے اپنی زندگی بسر کی اپنی سلطنت کی دیکھ بھال کرتے ہوئے پر ایک سوال ہمیشہ شہزادی کو پریشان کیا کرتا تھا میرے عزیز میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ آخر آپ ہیں کون مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں مہربانی کر کے مجھ سے یہ مت پوچھو میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا جس دن میں ایسا کروں گا تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی اس سے شہزادی بہت مایوس ہو گئی وہ اپنے شہزادے سے محبت کرتی تھی اور اس کی بابت سب کچھ جاننا چاہتی تھی ایک مرتبہ جب وہ سمندر کے ساحل پر بیٹھے تھے شہزادی نے اس سے پھر پوچھنے کی کوشش کی ایک مرتبہ پھر شہزادہ مایوس ہو گیا اور اس سے التجا کی کہ وہ اس سے یہ سوال نہ پوچھے پر کیوں کیوں میں نہیں جان سکتی مہربانی کر کے مجھے بتاؤ تم جانتی ہو میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میں تمہیں اس طرح مایوس ہوتے نہیں دیکھ سکتا اگر تمہیں جاننا ہی ہے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں میں ہوں بچاؤ پہرے داروں مجھے میرا شوہر لوٹا دو شاہی پہرے داروں نے پورے سمندر کو کھنگال لیا پر شہزادہ کہیں نہ ملا شہزادی نے خود کو خطاوار ٹھہرایا ہر ایک نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے یہ اس کی خطا نہیں ہے پر اس نے نہیں سنا <laughs> نہیں یہ میرے ہی احمقانہ سوال ہے جو اسے مجھ سے دور لے گئے شہزادی یہ غم برداشت نہ کر سکی اور بہت زیادہ بیمار ہو گئی بہت سے ڈاکٹر اس کا علاج کرنے آئے پر کچھ بھی کارگر نہ ہوا شاہ اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند تھا پھر ایک دن ایک خادمہ اس کے آرام گاہ میں داخل ہوئی ایک عجیب و غریب خبر لے کر شہزادی صاحبہ شہزادی صاحبہ ہے خدایا کل رات سمندر میں اتنی زیادہ روشنیاں چل رہی تھی اور جاد ناچ رہے تھے یہ بہت ہی خوبصورت عالم تھا کیا کیا بکواس ہے جاد کا وجود نہیں ہوتا دفع ہو جاؤ پر میں نے انہیں دیکھا انہوں نے اپنے سر پر سب سے چمکتا ہوا یاقون پہنا تھا اور کیا تم نے کہا یاقوت مجھے علم ہے کہ آپ کو جنات میں یقین نہیں میں جنات کی پرواہ نہیں کرتی مجھے اس جگہ لے چلو اس رات شہزادی اور اس کے خادمہ سمندر کے قریب جنگل میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے وہ وہاں رکی رہی جب تک اندھیرا نہیں ہوا پھر اچانک انہوں نے سمندر سے کچھ روشنیوں کو اوپر اٹھتے دیکھا اچانک وہ روشنیاں تبدیل ہو گئیں خوبصورت جنات اور چھوٹے چھوٹے نوجوان انسانوں میں کچھ عرصہ بعد سمندر کا بادشاہ اپنی ریا کے ساتھ اوپر آیا اس نے سنہرا انگرکھا پہنا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاہی چھڑی تھی فوراً ہی جلسہ شروع ہو گیا جناد ناچنے لگے اور انسان اپنے کرتب دکھانے لگے پر شہزادی نے ان میں سے کسی پر توجہ نہیں دی اس کی نظر ٹکی تھی اس انسان کی طرف جو بادشاہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ کبھی بھلا نہیں سکتی وہ سمندر سی نیلی آنکھیں اس کی زندگی کی محبت وہاں نمایا تھی ایک خاموش بت کی شکل میں میرے شہزادے پھر شہزادی نے ایک بہت بہادری کا کام کیا اس نے اپنا چہرہ ایک نقاب سے ڈھکا اور جہاں وہ چھپی تھی وہاں سے باہر آئی وہ جنات کے ساتھ ناچنے لگی اور وہ بھی اتنی خوبصورتی سے کہ ہر کوئی وہاں گم سم کھڑا دیکھتا رہا کمل یہ جنتی رقص تھا جو بھی تمہاری مراد ہو مجھ سے مانگو اور وہ مکمل ہوگی بادشاہ سلامت میں شاہ کی بیٹی ہوں اپنے یاقوت شہزادے کی شریک کے حیات ہوں جو آپ کے تخت کے ساتھ کھڑا ہے مہربانی کر کے مہربانی کر کے مجھے میرا شوہر واپس کر دیں میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی بادشاہ ان لفظوں میں تیش آ گیا اور واپس پانی میں چلا گیا اور اپنے ساتھ شہزادے کو بھی لے گیا نہیں رکو شہزادی صاحبہ وہاں دیکھیے شہزادی ساحل پر دوڑ گئی وہاں اس کا شہزادہ موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا ہوا تھا سمندر سے آواز آئی تم اسے واپس حاصل کر سکتی ہو اور یہ مت بھولنا کہ تم نے اسے کیسے کھویا تھا دانش مند بنو میری عزیز پوری سلطنت میں جشن منائے گئے اس یا شہزادے کی واپسی پر اس دن سے شہزادی دانش مند ہو گئی اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے اس کی سمندر کے نیچے کی دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا وہ اسے پا کر خوش تھی شہزادی اپنے یا کچھ شہزادے سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ تابد راضی خوشی رہنے لگے